ابو اسحاق فزاری نے خالد حزہ سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے قبیصہ بن زعیب سے اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ نے انہیں بند کر دیا پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن اور اے جہانوں کے پالنے والے ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما اور اس کے لیے اس قبر میں روشنی کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیس